میں آپ حضرات کے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت میرے پیر سید نفیس الحسین نشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش کرتا ہوں جو کہلانا ہے دیوبندی پہلے شاہ صاحب کا عقیدہ بیان کرتا ہوں جو کہلانا ہے دیوبندی عقیدہ مان شاہ جی کا جو کہلانا ہے دیو بندی عقیدام نشا جی کا نبی قبروں میں زندہ ہے یہ ہے ایمانشا جی کا جو کہلانا ہے دیو بندی عقید نشا جی کا اے رسول امی خاتم المرسلین بلند آواز سے واسے کہ سبحان اللہ سارے کہ سبحان اللہ پیچھے والے بھی کہ سبحان اللہ اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امامی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ او ساپ سے خود سجایا تجھے اور دستے ایسا بنایا تجھے جملہ او سے خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اور بس میں کون ہے پہلے سجائی گئی تیری ذات منظر پہ لائی گئی اور بز میں کون ہے پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پلائی گئی سید الاولین سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ امیر خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں